چاند مل گا جی، آنا سامان نیا ہونا چاہیے نرالا ہونا چاہیے آئیے آئیے اللہ اللہ پورا مل گجا جا اٹھا دیا پر ارجن تارے نگاہ سے سو سو قدم پتم نمبر شروعات ارجن میں تاری گا سے سو سو قدم ادم نمبر پھر با بان کر نشا جائیں اس رہ گزر پائے غبار پر نثار جائے کہاں اب اس رہ گزر کو پائے ہمارے ارے ہوریوں کی آنکھیں اور ہوا کے پر جہاں بچھے خدا سے جب ان کو جھوٹ ملے قدسی جنا جھوٹ ملے قدسی جب ان کو جھوٹ ملے قدسی جنا خدا دکھاؤں کر تجھے والا جب کو کچھ ملے کچھ سی نولا گر جلے جینا سی نولا بنا سب نور کا پٹ رہا باڑا یہ چاند سورج رج مجل مجل کر جبھی خیرات مانتے کہ چاند سورج رج مجل مجل کر جبھی خیرات مانگتے وہی رہا گئے تو چو ٹپک رہا گے نہ چو چورا پانی بھی تاروں نے بھر لیے نہانے میں میرے چورا پانی کٹو تاروں نے بھر لیے یہ بھری بڑی رہی سہانی گھڑی گڑیڑی ریو تو وہاں کی پوشا دنیا میں آئے تو نور تھے بشر جب جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں نور بھی نہ جا سکا سکے نوری فرشتوں کے سردار بھی نہ جائیں تو وہاں کی پوشاک سے تنقید یہاں کا جوڑا پڑا لگے تشلیے کا چہرہ سر سلام و تسلیم کی رویا ہوا رویا ہوا سس جمع کر کھڑے سلامی واسطے جو ہمیں کب مو سے سلے رے ادے رنگ مگر مگر گا تو لے دو گنار کے دل مگر سی میرو نا سر ہوئی مغفرت لا دا شپا جی بار بار بار بار کار بار کار بار سدا دیا سدا شپا جی بار گنا چھ سپا

مراد مراد دے کر انہیں کی دمراد رے نورادی کراؤ یہ گیم پڑھاؤ ملا میل بل الگ پڑھاؤ ملارے بل رہے وہ یورس دال چنجل مر چنجل کیا کیسی مسیح کرتی تھی کمر کے رہے گزر کی دھبا ہے دھبا ہے

سب دیکھنا بیٹھے اور برا دعا گوا گ نقشے سب سے وہ گل کلا سارے میرے گل گل گل شن گلشن ہرے لہرا تھے نماز سارے یہی سے سبحان الذي بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى شبانیہس می ابھی امام نشری رسان تمام ابیا میات مان مبیا بیا بنے گا گا گا مقتدی بن کھڑے تھے تمام انبیاء کھڑے تھے امام الانبیاء گئے جلیل ساتھ میں ہے جلیل نے امامت فرمائی حضور نے امامت فرمائی اس میں راز کیا ہے آلات فرماتے ہیں کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانا والا دل کے دست پستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے دست پستا مہمان آئے مہمان آئے بڑی تیاری ہیں یہ بھی لگاؤ وہ بھی لگاؤ یہ بھی صحیح کرو وہ بھی صحیح کرو یہ پرانا ہو گیا ہٹا دو اس کو یہاں دو اس کو وہاں دو حضور آ رہے ہیں جانے کائنات آ رہے ہیں نکھار ہر نار ہو رہا تھا نجوم اپنا جام مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے سرور وہ مہر انور

وہ لفظ وہ ہے یہ زیادتی کے لیے آ رہا ہے کبھی کہتے نا ارے وہ آیا وہ آیا وہ مارا وہ مارا کہتے نا وہ سنائی وہ سنائی کہتے نا یہ زیادتی کے لیے آتا ہے مبالغے کے لیے آتا ہے یہ مبالغے مبالغے کے لیے ہے وہ ذل رہو وہ رخ کے جلوے کے تارے نہ کھلنے پاتے وہ ذل چھپتے نہ کھیلے پاتے سنیری ضربت یہ کپڑوں کے نام ہے یہ کپڑے کپڑے ہیں یہ کپڑے یہ کاری بات جانتے ہیں کپڑے یہ کپڑا کون سا ہوتا ہے سنہری ضربت اوٹی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے میری اب دیکھیں یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے شروع ہو رہا ہے سلسلہ چلا چلاؤ سرو رما نہ رک سکا سدرا سے رام نوری فرشتوں کے سردار رک گئے آگے جانے کی اجازت نہیں ہٹا گئی ایک بال برابر بھی آگے گئے تو پر جل جائیں گے نوری فرشتوں کے سردار آگے نہیں جا رہے ہیں ہمارے آقا جا رہے ہیں سوچو سمجھو حضور کو سمجھو سمجھ تو پاؤ گے نہیں حضور فرماتے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا فرشتوں کے سردار کی حد آ گئی حضور اس سے بھی آگے چلا رک سکا سدرا سے پلک رہی پلک پلک پلک چھتی رہی وہ کب کے سبھی سے گزر چکے تھے پلک رہی وہ کب سبھی لو سے گزر چکے تھے بس پتا چلا چلا کچھ پتا چلا گئے لیکن کیسے آپ کسی تیز کسی موٹر پہ کھڑے ہو جائیں بالخصوص جرمنی میں کھڑے ہو جائیں جہاں اسپیڈ لمٹ نہیں ہے جتنی چلا سکتے ہو چلاؤ دو سو بیس دو سو تیس دو سو چالیس دو سو اسی جتنی چلا سکتے ہو فاسٹ چلاؤ اس روڈ پہ اگر آپ کھڑے ہو جاؤ اور اور کوئی دو دو سو سو بیس کی کی سے چالیس کو چالا آ رہا آپ کے قریب سے گزرے تو اس کا پریشر اتنا ہوگا نا جو آپ کو اڑا کر رکھ دے گا اس کا پریشر ہوا کا اتنا بنے گا کہ وہ آپ کو اڑا کر رکھ دے گا یہ دو سو بیس تیس اسپیڈ کی بات کر رہا ہوں میں

چھوٹی چی چیچوٹی بس نکاس میں اس کس آج اپن تاج تاج دے دیکھی مجھے میں یہ دو تین چار شیر جو ہے میں نکالتا ہوں اس میں سے کافی پڑھ لیا الحمد للہ چند اشار باقی ہیں میں آتا ہوں اس اس جگہ پر کہ کہ جہاں کہتے کہتے ہیں ہیں لوگ لوگ جب امی جو تھے نا وہ راہبر تھے حضور کو راستہ دکھانا صلی اللہ علیہ وسلم میری میری خواہش ہے تمنا ہے بات بات دراصل یہ ہے کہ آکا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو بدلہ چکا رہے تھے جب آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اس وقت جبیل آئے تھے نا نا عرض کی تھی کہ کوئی حاجت ہے تو بتائیے تو وہاں تو انہیں منع کیا تھا کہ نہ مجھے سے کوئی حاجت نہیں جس کا میں رب ہوں جس کا میں بننا ہوں جو میرا رب ہے وہ میری حاجت سے باخبر ہے مجھے سے کوئی حاجت نہیں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا بدلہ چکا رہے ہیں اور اور پوچھ رہے ہیں جبریل کوئی خواہش ہے کوئی تمنا ہے تو ایک خواہش تمنا ہے وہ یہ کہ کل بروز قیامت آپ کی امت کل سراج سے گزرے تو میں جبریل اپنے پر بچھا دوں یہ میری خواہش ہے اب دیکھیے حضور جا رہے ہیں اس میں ایک شیر آتا ہے کہ ساتھ میں کوئی بھی نہیں کوئی ساتھ نہیں اس کے اندر ایک شیر آ رہا ہے میں پڑھتا ہوں بڑا پیارا شیر ہے نشان کیف کیا فولا کہاں تھا کیا شیر ہے اوپر سراغ اینو بتا سنیے سراغ اینو متا شان گئے پولا نہ کوئی سا سا نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے مرحل ادھر سے پہ ہمارے آنا ادھر تھا مشکل قدم بنا جما جلالو ہے وقت سامنا تھا جمالو رحمت بھارتے تھے بڑے تو لیکن جھجک جھجرتے حیاء سے جسرے عدب سے رکھتے جو قربونی سونی کی روش پہ رکھتے لاکھوں منزل کے پاس لے تھے پر ان کا پڑنا تو نام کو تھا

اور اس مہینے میں میراج کے دن حضور کو جو تحفہ دیا گیا اس کا ذکر ہے آلات گھماتے ہیں کہ ادھر سے تھی نظر شام نمازیں اس شیر کو سن کر آپ نے وعدہ کرنا وعدہ میراج کی شب آج کی شب ہے بھائیو نماز تحفہ ملا حضور کون اگر ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو آج کی شب یہ عید کر کے جائے کہ میرے آقا کو جو تحفہ معراج کو رب نے دیا معراج کی رات رب نے دیا میں اس کو ظاہر نہیں کروں گا نماز کا قائم نماز ان شاء اللہ گے پکی پکی بات پکی بات دوبارہ کہو ان شاء اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے ان شاء اللہ ادھر سے تھی نظر شام نمازیں اور ادھر سے نام خوش روی میں سلام و رحم کے ہار کند کر گلوئے نور میں پڑے تھے کیا باتیں ہوئی رب کی بات کیا ہوئی رب سے کیا کلام ہوا رب نے کیا فرمایا حضور نے کیا سنا کیا سنا اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا بس وہی کی اپنے بندے کی طرف رب نے جو وہی کی جو کہنا تھا کہہ دیا یعنی کہ جس شیر کو سنیں گے تو آپ جم اٹھیں گے کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی بات سنی اگر سن لی تو یعنی کہنے کے لیے سننا ہے پہلے سننے پھر کہیں کیا بات ہوئی تو کان کو یہ حسرت رہ گئی کہ سنتے رہتے کاش کیا بات ہوئی اور زبان کو پھر انتظار ہی رہ گیا کہ کچھ بولوں فرماتے ہیں کہ زبان تو گوش کو حسرت سے ارے وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سنی تھی سن سنے وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سنی سن چکے قدرت کے چاند حق منزل میں جلوا کر کے بستر گرم ہے کنڈی ہل رہی ہے پانی بہ رہا ہے گئے آئے آئے آئے گئے آئے سبحان اللہ اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی جانے کا ذکر تو ہے نا جبیل صاحب تھے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پانچواں پھر ساتھ ساتھ پہ ماندا تھے نا آنے کا ذکر آنے کا ذکر سب کر رہا ہے والنجم اذا ہوا چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم جب وہ میراج سے واپس آئے کمال کی بات تو دیکھو جب جب جب معراج شروع ہو رہی ہے تو رب کہتا ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ پاک ہے جس نے جو لے کے گیا اب بندہ خاص کو راتوں رات ہے نا یہ رب کی کلام کی ابتدا ہو رہی ہے سبحان سے لیکن جب واپسی ہو رہی ہے تو قسم ہو رہی ہے چمک تارے محمد کی قسم قسم یہ واپسی میں کیوں علماء فرماتے ہیں اب اس علماء کا فرمانا میں شیر بند کر دوں تو اچھا رہے گا وقت کم ہوگا کام بھی ہو جائے گا حضور واپس آئے تو قسم کیوں مارنا متحرہ کے سجادہ نشین ڈاکٹر امین نے برکاتی کے چھوٹے بھائی اشرف میں برکاتی صاحب بڑے اچھے شاعر لکھتے ہیں بڑا کمال کا شعر لکھ دیا اور ساری گتھی ایک شعر میں سلجھا گئے سنو کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں گئے اللہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی والوں میں آ گئے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے ہوئے کے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا اللہ پیلا گوئی اسے بھی ان خلقوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وا